اسحاق بن ابراہیم اور علی بن حشرم نے کہا ہمیں عیزا بن یونس نے خبر دی نیز منجا نے خبر دی پھر ان تینوں یعنی عیزا ابن مسہر اور ابن ادریس نے عامر سے اسی صنعت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی ابو قریب نے کہا ابن ادریس نے کہا پہلے مجھے میرے والد نے ابان بن تغلب سے اور انہوں نے آمج سے روایت کی پھر میں نے یہ روایت خود انہیں یعنی آمس سے سنی صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اٹھائیس